إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير محترم دوست اور بھائیوں تعصب کی حقیقت اور اس کے بھیانک نتائج یہ آج کا موضوع ہے علماء لغت میں جو تعصب کا معنی بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ شدت ارتباط المرء بعصبت ہی او بے جماعت ہی بل جد فی نصرت ہے ب تعصب کہ ایک شخص کا اپنی قوم یا اپنی جماعت کے ساتھ انتہائی مضبوطی اور سختی کے ساتھ مرتبط ہو جانا اور منسلک ہو جانا اور اس کی نصرت حمایت اور مدد کی پوری پوری کوشش کرنا بتعصب المواد ہے اور اس گروہ کے پارٹی کے اس جماعت کے جو اصول ہیں قواعد ہیں اور جو مبادے ہیں ان کے ساتھ چمٹ جانا بڑے ہی تعصب کے ساتھ اور بڑی شدت کے ساتھ یہ تعصب ہے اس تعریف سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تعصب کی دو قسمیں ایک تعصب محمود وہ تعصب جو قابل تعریف ہے دوسرا تعصب مضموم وہ تعصب جو معیوب ہے اور قابل مذمت ہے جس جماعت کے ساتھ وہ مرتبط ہے اس کے قواعد اس کے اصول اس کے مبادے اگر حق ہیں یہ تعصب حق کے لیے ہے حق کی حمایت میں ہے اور یہ شدت کے ساتھ تعلق در حقیقت حق کے ساتھ تعلق ہے تو پھر یہ قابل تعریف ہے اور اس کے مبادے اور قوانین اگر حق کے خلاف ہیں یا ہر طرح کے ہیں کچھ درست بھی ہیں کچھ غلط بھی ہیں تو پھر یہ ارتباط ہے اور یہ انسلاق اور یہ تعلق مضمون ہر معیوب ہے اللہ رب العزت نے لوگوں کو شعوب اور قبائل میں تقسیم کیا ہے قبیلے ہیں کنبے ہیں اور مختلف قومیتیں ہیں ان کے کچھ اسباب کچھ حکمتیں ہیں قرآن نے ایک حکمت بیان کی ہے یا ایو الناس انا خلقناکم زکرم و انفا اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے پہلے ایک مرد پیدا ہوا آدم علیہ السلام پھر اسی میں سے ایک عورت کی تخلیق عمل میں آئی ان کی بیوی ہوا خالہ کا کم نفسم واحد و خالہ کا دن زوجہ جب یہ جوڑی تیار ہو گئی تو پھر مل ہمارے جاگن کثیر عمار اللہ نے اس جوڑی سے بے شمار مردوں عورتوں کو پھیلا دیا تو سارے انسانوں کا اصل ایک ہے ماں باپ ایک ہے اور سارے انسان اسی جوڑی سے نسبت رکھتے ہیں اور ان کا تعلق ہے یہ آیت کریمہ سورہ حجرات کی اس آیت سے قبل اللہ تعالی نے بہت سے گناہوں سے روکا جیسے غیبت ہے اور ایک دوسرے کو حقیر جاننا اور ایسے القاب یا ایسے ناموں سے لوگوں کو پکارنا جن میں ان کی احانت ہو تو مختلف گناہوں سے روکا یہ سورہ حجرات کا مضمون ہے اور پھر اس آیت کریمہ کا ذکر کیا اس ترتیب کی وجہ یہ ہے کہ یہ غیبت اور یہ تحقیر ایک شخص کا دوسرے کو چھوٹا جاننا یا سمجھنا اس کا کیا جواب ہے تم سب باعتبار خلقت اور بشریت کے برابر تمہارے ماں باپ ایک ہیں تو پھر اس کا کیا جواب ہے کہ ایک شخص دوسرے کو حقیر جانے یا ایک شخص اس زمین پر تکبر کا مظاہرہ کرے اور عصبیت کی بنا پر ایک دوسرے کے نقصان کے در پہ ہو مالی نقصان عزت کا نقصان جانی نقصان تعصب اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی جان کی طرف ہیں تو اس ساری تفریق کا کیا جواب ہے جبکہ ان مدا کریں تھا ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہمارے ماں باپ ایک ہیں اور بڑائی کا جواب بھی کوئی نبی اسلام کی حدیث ہے کہ کل کو بن آدم وہ آدم و خلے کا من توڑا دے تم سب اولاد آدم ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تو مٹی کا ایک پتلا تکبر کرے اپنے اپنی بڑائی ذہن میں مبتلا ہو اس کا کوئی جواب ہی نہیں اللہ پاک نے آگے یہ بتایا کہ ہم نے شعوب اور قبائل رکھے ہیں مختلف قومیتیں مختلف کنبے مختلف خاندان مختلف قبیلے مختلف علاقے یہ ہم نے رکھے ہیں تاکہ یہ تفریح جو ہے یہ صرف آپس کے تعارف کا ذریعہ ہو بڑائی کا نہیں یہ تفریح تحقیر اور تصدیر کے لیے نہیں صرف تعارف کے لیے ان قومیتوں کنبوں خاندانوں اور علاقوں کے فرق سے تم ایک دوسرے کو پہچان سکو تعارف حاصل کر سکو اور یہ تعارف ضروری ہے اس کی بہت سی حکمتیں ایک حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں مذکور ہے جامع ترمدی کی حدیث ہے کہ تعلم من انفاد لتصلوا بھی ارحامت کہ اپنے نصب پہچانو جو تمہاری قومیت ہے کنبہ ہے قبیلہ ہے تمہارے آواز داد ہیں ان کو پہچانو تاکہ اس معرفت کے ذریعے تم آپس میں سلا رحمی پیدا کر سکو سلا رحمی دین میں ایک بہت بڑا مطلوب ہے بڑی اس کی اہمیت ہے قیامت کے دن سلا رحمی جو ہے حکم الرحمان کو پکڑ دے گی حکم ایک انسان کے اس حصے کو کہتے ہیں جسم کے جہاں وہ اپنا آزار باندھتا ہے حکم نبی اسلام کی حدیث ہے کہ حکم الرحمان کو سلا رحمی پکڑ دے گی اور کہے گی کہ سل من بفلا نہیں وقت عم من قطع ہے اللہ اس زمین پر دنیا میں جس نے مجھے ملایا اور جوڑا اس کو تو اپنے ساتھ ملا لے جس نے مجھے توڑا اسے تو بھی توڑ دے نبیر اسلام کی حدیث ہے یہ رحم جو ہے رحم عربی میں سلا رحمے کے لیے رحم کا لفظ ہے راہ اسی مادہ سے رحمان کے دو نام ہیں رحمان اور رحیم اللہ ماتا کہ شکق تو رہا اس میں کہ لوگوں میں نے یہ رحم سل رحمی کا جو نام نکالا ہے اپنے نام سے پھاڑ کے نکالا اپنے نام سے پھاڑ کر میں نے یہ نام نکالا سل رحمی کا اور اگر تم اس کا اہتمام نہ کرو اس کا احترام نہ کرو رشتوں کو توڑو تو یہ ایک بہت بڑا مہلک ہے اور بربادی تو فرمایا کہ ان انصاف کو پہچانو اپنے رشتوں کو اپنی قوم کے افراد کو تاکہ اس معرفت کے ذریعے تو رحمی جیسے اہم امر کا اہتمام کر سکو اور یہ بہت ہی تمہارے لیے مفید چیز ہے بڑا اس کا اجر ہے بڑا اس کا صلہ ہے نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ایک عام شخص کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے اور اپنے رشتہ دار کو دینا صدقہ بھی ہے سوائے میں بھی یہ چیز معرفت پر موقع ہے اور پہچان پر موقع ہے ایک یہ حکمت ہے انصاب کو پہچاننے کی یعنی یہ پہچان تفاخر کا ذریعہ نہ ہو کہ میری برادری اونچی فلاں برادری نیچی میرا حسب آ ہے فلاں ادنا ہے میری قومیت برتر ہے اور فلاں کی ابتر ہے اور بدتر ہے یہ تفاخر کا باعث نہ ہو بلکہ یہ پہچان جو ہے محبت کا اور سر رحمی کا باعث ہے تو یہ ایک حکمت نبیر اسلام کی حدیث سے واضح ہوتی ان انصاب کو قبائل کو پہچاننے کی اور پھر اور بھی بہت سی حکمت ہے ہمارا ہم حدیث کے طالب علم ہیں اور فن حدیث میں جب اسانید کا معاملہ آتا ہے تو انصاب و قبائل کی معرفت کی بڑی ایک اہمیت ہے بعض اوقات دو راوی دونوں کا نام ایک ہے باپ کا نام بھی ایک ہے دادے کا نام بھی ایک ہے ان دونوں کی معرفت قبیلوں کے اختلاف سے ہوتی فلاں کا قبیلہ یہ اور فلاں کا یہ تو اسانید کی معرفت بہت حد تک ان انصاب اور قبائل پر موقوف اور قائم اسی لیے محدثین نے قبائل کے موضوع پر کتابیں لکھی انصاب کے موضوع پر کتابیں لکھی حتیٰ کہ راویوں کے علاقے بیان کیے حتیٰ کہ یہ بیان کیا کہ یہ راوی کہاں کہاں سفر کر کے گیا کس کس علاقے میں گیا طلب حدیث کے لیے اور اس کی بڑی اہمیت ہم طلبہ بعض اوقات حدیث پڑھتے ہیں صنعت کے لباف پڑھتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس صنعت میں دو راوی اور دونوں بغداد کے شاگرد بھی بغداد کا استاد بھی بغداد کا تو یہ ایک اطمینان دونوں ایک ہی علاقے کے ہیں اور دونوں کا زمانہ ایک ہے لہذا دونوں کی ملاقات یقینی ایک استاد اور شاگرد مثال کے طور پہ دس سال کراچی میں رہے تو دونوں کا لکھا ممکن نہیں ہے بالکل ممکن ایک دوسرے سے روایت کر اشکال وہاں پیدا ہوتا ہے کہ شاگرد حجازی ہے اور شیخ بغدادی اب یہ حجازی بغداد کب گیا یہ وہ بغدادی حجاز کب آئے ان دونوں کی ملاقات کہاں ہوئی اب یہ سارے احوال پہچاننا علاقوں کو دیکھنا اور سفر کر کے کہاں کہاں کہاں گئے یہ معرفت ان اسنادی پریشانیوں کو حل کرتی اشکالات کو ظاہر کرتی تو یہ کچھ حکمتیں ہیں انصاب و قبائل کی معرفت کی یہ جو فرق ہے یہ تفاخر کے لیے نہیں کہ تم کس بنا پر تعصب کا شکار ہو جاؤ اور تفاخر کا شکار ہو جاؤ اور جاہلیت کے دعوے کرو یہ سب جاہلیت ہے شریعت نے اس ساری جاہلیت کو اپنے پاؤں تلے مسئلہ ہے پاؤں تلے مسئلہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نبیر اسلام کے صحابہ نے پوچھا کہ ایو الناس خیر سب سے بہترین انسان کون ہے تو رسول اللہ کو نے کہا سنوایا کہ ان اکرم عند اللہ کو سب سے بہترین انسان متقی جو اطخا ہے جو شخص جتنا بڑا پرہیزگار ہوگا اتنا ہی وہ سب سے بہترین ہے یہاں برتری قومیت لسانیت یا قبائل اور شعور کی بنا پر نہیں ہے برادریوں کی بنا پر نہیں برتری تقوا کی بنا پر صحابہ نے کہا علیہ وسلم ہمارے سوال کا یہ مقصد نہیں تھا فرمایا کہ پھر اگر مقصد کچھ اور ہے تو پھر سب سے بہترین انسان یوسف السلام ہے جن کے باپ یعقوب علیہ السلام اور دادا ابراہیم خلیل اللہ کریم دن کریم دن کریم صحابہ نے کہا ہمارا یہ سوال بھی نہیں یہ مقصد بھی نہیں ہمارا فرمایا کہ پھر تم معدر عرب کا پوچھ رہے ہو یہ عرب کے شعب اور قبائل کا عرض کیا کہ جی ہاں یہ بے شمار قبیلے ہیں بے شمار معاجر ہیں مختلف نام ہیں ان میں سب سے بہترین کون فرمایا کہ خیار ہوں پھر جاہلیت ہے ہوں پھر اسلام اضافہ کو ہو اب یہاں تم قاعدہ ایک نوٹ کر لو کسی قبیلے کا نام نہیں کسی قوم کا نام نہیں جاہلیت کے دور میں بڑے تفاخر اور اونچے دعوے ہوتے تھے یہ سب جاہلیت کی پکارے ہیں جاہلیت میں بہتر وہ ہے جو اسلام قبول کر کے بہتر ہو جائے ان یعنی برتری ان شعب اور قبائل پر نہیں بلکہ برتری کی اساس جو ہے یہ امر معنوی اسلام قبول کر لے اسلام کی فقہ حاصل کر لے اسلام کی سمجھ بوجھ سے مالا مال ہو جائے عقیدے کو پہچان لے منہج کو پہچان لے عوامر اور نواحی کو پہچان لے اس پر عمل کرے اسلام قبول کرنے کے بعد تو پھر اس انسان میں خیر ہے اس کا اسلام بھی خیر ہو گیا جاہلیت بھی ہم خیر مان لیں اور اگر اسلام قبول نہیں کیا قبیلہ جو بھی ہو قوم جو بھی ہو کوئی چیز قابل قبول نہیں اور کوئی چیز برفری کی بنیاد نہیں اسلام میں داخل ہو جائیں اور اسلام کی فقہ سے مالا مال ہو جائیں تو پھر وہ بہتر ہے اور یہ برتری کی اساس ہے تو دین اسلام میں جو برتری کی بنیاد ہے وہ نہ تو قومیت ہے نہ کوئی برادری ہے نہ کوئی شعب و قبائل ہے بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اطخاط ہے اللہ کے نزدیک اکرم وہ ہے اکرم یعنی سب سے زیادہ معزز یہ ہوتا ہے کریم اور ایک اکرم سب سے زیادہ معزز اور شرف کا باعث شرف کا مستحق کرامت اور تکریم کا مستحق اللہ کے نزدیک کون ہے اتکاک ہو جو سب سے بڑا متقیر پرہیزگار سب سے بڑا پرہیزگار یہ بنیاد ہے برفری کی تشریف اور تقریم کی نبی اسلام کی حدیث بھی ہے کہ لا فضل یہ عربی ولا اعظمی ولان اعظم اللہ عربی ولال احمد ولال اسمد عالا احمد اللہ بب تخوا کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں یہ چیزیں تفاخر کی بنیاد نہیں ہے اللہ لاد تقوا اگر فضیلت کی اثاث ہے تو وہ تقوا کے ساتھ تقوا کے ساتھ یہ اختصار کے ساتھ شریعت کے مبادے کا تعارف ہے کہ ہماری شریعت جو انسانوں میں فرق کرتی ہے اس فرق کی بنیاد کیا ہے تقوار پرہیزگاری تعلق باللہ اس نے عقیدہ حسن عمل یہ بنیاد ہے اور جس شخص کو یہ بنیاد حاصل ہو وہ بھی اگر اس بنیاد پر خود اپنے تفاخر کے ذہن میں مبتلا ہے تو شریعت میں یہ شخص بھی قابل تعریف نہیں ہے یعنی جو چیز شریعت میں بہتری کا باعث ہے اگر ایک انسان خود اس زان میں مبتلا ہو اس خصلت کی بنا پر اپنی برتری کا زام رکھتا ہو وہ بھی شریعت میں قابل تعریف نہیں کچھ لوگوں کو اپنی عبادت کا اپنے تقوا کا اپنی پرہیزگاری کا ایک زام ہوتا ہے اس زم میں وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور یہ ایک خطرناک حقیقت اس کو شریعت نے قبول نہیں کیا اور اکثر جو لوگ اس بہار میں مبتلا ہو جائیں ان میں دیگر گناہ پیدا ہوتے ہیں دیگر معصیتیں پیدا ہوتی ہیں جن میں سے سب سے خطرناک معصیت فتوا بازی بڑے جری ہو جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھ گئی اور کوئی ایسا شخص نظر آئے جیسے نماز نہ پڑھی ہو اس کو گھورنا اس پر فتوا عائد کرنا اور بعض فتو کی اساس ایسی ہوتی ہے کہ گویا وہ دین سے خارج ہے نبی السلام نے دو بھائیوں کا واقعہ بیان کیا جن میں ایک بہت ہی نیک تھا اور ایک بہت ہی مدکار تھا ایک دن ایک بھائی نے نیک بھائی نے اپنے بدکار بھائی کو واللہ لا یغفر اللہ اللہ کا کہہ دیا کہ اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا تو معافی کا مستحق ہے ہی نہیں اس فتوے کا معنی کیا ہے کہ تو کافر ہو گیا تو مشرق ہو گیا تو منافق ہو گیا تو تاغوت ہو گیا اس قسم کے الفاظ آج بہت سے نوجوانوں کی زبانوں پر جس کا شرحن کوئی جواب نہیں اس قسم کے احکام کا جو منبع اور مقدر ہے وہ ذاتی عمل کا ہے اپنے علم کا زان اپنے تقوا کا زان جس کو وہ تقوا سمجھتا ہے خود اس شخص کے اس حکم میں اور آج جو باتیں ہوتی ہیں لوگ کرتے ہیں کوئی فرق نہیں اللہ تعالی نے بدری وحی وقت کے پیغمبر کو آگاہ کیا اور اس کے اس بول کو ناپسندیدہ قرار دیا اور فرمایا کہ ہم نے اس بدکار کو معاف کر دیا اور اس نیکو کار کو جو نیک اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور فتوا بازی کر رہا ہے اسے ہم نے جہنم میں ڈال دی یعنی جو چیز شریعت میں برتری کی بنیاد ہے اس برتری کے زام میں ایک شخص خود مبتلا ہو جائے یہ شریعت میں انتہائی معیوب امر یہ قابل تعریف نہیں تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ جو امور مضمون تفاخر کی یہ بنیادیں جن کو شریعت نے ناپسندیدہ قرار دیا اگر کوئی شخص ان بنیادوں میں مبتلا ہو جائے تو وہ کتنا خطرناک ہوگا جو تفاخر کی بنیاد شریعت کے ہاں قابل قبول ہے جب ایک شخص اس بنیاد کے ذہن میں مبتلا ہو تو اس کی ہلاکت کی بات آپ نے سن لی تو جو بنیادیں ہیں ہی مضمون ان بنیادوں پر اگر تفاخر قائم ہوگا تو وہ کتنا قابل مذمت ہوگا اور کتنا ایک انسان کے لیے مہلک ہوگا یہ تعصب جو ہے یہ ہرگز قابل تعریف نہیں تعصب ہوتا ہے قومیت کی بنیاد پر برادری کی بنیاد پر خاندان کی بنیاد پر پارٹی اور جماعت کی بنیاد پر اور پارٹیاں مختلف ہوتی ہیں سیاسی پارٹی دینی پارٹی دینی گروہ اور یہ ساری صورتیں انتہائی مضمون انتہائی قابل مذمت اور بہت زیادہ قباہتیں اس تعصب پر قائم ہیں بہت زیادہ علمتیں اور خرابیاں اس تعصب پر قائم ہیں جن کا شریعت میں کوئی جواب نہیں تو آپ نے تعصب کی تعریف سنی کہ ایک شخص اپنی قوم قبیلے یا جماعت کے ساتھ شدت کے ساتھ مرتبط ہو جائے اور ان کے قوانین اور اصول کے ساتھ چمٹ جائے خواب و حق ہو خواب و باطل ہو جماعت کا موقع درست ہو خواہ غلط ہو تو ایک شخص اگر جانتے بوجھتے نہ حق کا ساتھ دیتا ہے صرف تعصب کی بنیاد یہ انتہائی مہلک گناہ ہے اسی کو شریعت نے کبر کہا ہے یعنی یہ تعصب کبر کو پیدا کرتا ہے رسول اللہ تم کی حدیث ہے نہیں رخو جنت ہے کا نفی کل ہی نفقان و حبت ہر من میں کے جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا صحابہ نے پریشان ہو کر عرض کیا کہ المر الحب و یقون سوب و حسن و نحڈ و حسن ہر شخص کی یہ خواہش ہے یہ چاہت ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں جوتے اچھے ہوں تو اگر اچھا لباس پہنے گا اچھے جوتے پہنے گا تو کچھ کبر تو پیدا ہوتا ہی ایک انسان جب اچھا اچھا لباس پہنے گا اور اس کے سامنے ایک ایسا شخص ہو جس کا لباس اچھا نہ ہو تو یقیناً تقابل کرے گا کہ میرا کپڑا اس سے اچھا ہے تو پھر کیا ہوگا وہ اپنی بڑائی کے زام میں وہ ہوگا تو کچھ نہ کچھ کبر تو آ جائے گا اور آپ نے فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا تو جنت اس پر حرام ہے داخل نہیں ہو سکے گا رسول اللہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ یہ کبر نہیں ہے اچھا پہننا اچھا کھانا پینا یہ کبر نہیں ہے یہ جمال ہے خوبصورتی ان اللہ جمیل جو حب الجمال اللہ رب العزت خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے یہ کبر نہیں ہے کبر کیا ہے الکبر بطر الحق بغمت الناس کبر دو چیزوں کا نام ایک حق واضح ہو جائے اور بندہ نہ حق کا ساتھ دے اسے معلوم ہے حق کیا ہے دلیل واضح ہو چکی مصباح الغات میں جو تعصب کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ دلیل واضح ہونے کے باوجود حق کو قبول نہ کرنا یہ تعصب ہے دلیل کے باوجود نہ حق کی طرف مائل ہونا اس کی طرف جھکاؤ اختیار کرنا یہ تعصب ہے اور یہ تعصب میں مضمون یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہے تو فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے تو اس قبر کا تولد تعصب کی اساس پر ایک شخص نہ حق کو کب قبول کرے گا کسی نہ کسی تعصب کے بنا وہ تعصب قومی ہو وہ لسانی ہو صوبائی ہو سیاسی ہو مذہبی اور دینی ہو یہ بنیادیں ہیں جن بنیادوں پر وہ نہ حق کو قبول کرے گا اور حق کو چھوڑ دے گا یعنی اس کبر کا منش ہے تعصب ہے یہ کبر پیدا ہوا تعصب کے بنا ہمارا ایک تو یہ کبر کہ حق واضح ہو جائے اور اس کے باوجود وہ نہ حق کو قبول کر لے اور حق کو چھوڑ دے دوسرا غم تو لوگوں کو حقیر جاننا ان کو دھتکارنا ان کی تحقیر کرنا یہ کبر کی دوسری صورت ہے اور اس کا تولب بھی تعصب کے ذریعے اس کا منشا اور مولد بھی تعصب ہے یعنی بر بنایا تعصب انسان دوسروں کو حقیق جانتے اور یہ کیفیت اگر ایک رائے کے دانے کے برابر ہو تو اس انسان کو جنت نصیب نہیں ہوگی اس کو جنت سے دور کر دیا جائے گا تو اس سے بڑا تعصب کا کیا نقصان ہو سکتا ہے کہ ایک انسان تعصب کے مظاہر کے ذریعے جنت سے محروم کر دیا جائے حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی وہ یہ خوشبو قیامت قیامتین ستر سال کی دوری سے محسوس ہوگی یعنی اس قدر اس کو جنت سے دور کر دیا جائے گا کہ خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی اور دونوں چیزوں کا جو منشا ہے وہ تعصب ہے یعنی حق کے مقابلے میں نہ حق کو ترجیح دینا اس کی بنیاد بھی تعصب ہے اگر ایک انسان میں تخوا ہو اللہ کا خوف ہو تعلق باللہ ہو تو کبھی حق کو نہیں چھوڑتا یہ حق کو کب چھوڑے گا جب تقوا پر تعصب غالب قومیت کا برادری کا کوئی بھی تعصب غالب ہو تو پھر وہ حق کو چھوڑ دے گا نہ حق کو قبول کر لے گا اسی طرح لوگوں کی تحقیر ان کی تصغیر ان کی تدلیل ان کی احانت کسی بھی اعتبار سے اس کی احساس بھی تعصب ہے اور یہ چیز قیامت کے دن حقوق العباد کے زمرے میں شامل ہوگی اور اللہ تعالی نے اس تعلق سے انصاف فراہم کر دیا کتنی بڑی ہلاکت ہے یہ اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا انل ملک الدیان میں بادشاہ ہوں اور دیان ہوں دیان دیان کا معنی جزا دینے والا سزا دینے والا حساب و کتاب لے کر انصاف فراہم کرنے والا فرمایا کہ لا یم بغی اللہ فرما رہا قیامت کے دن لا یم بغی یہ دن من آہ جن جنت آحد من آہد النار حق و عمدہ ہو حتا قسفا ہو من کتنی یہ ہے مدناک بات کہ ایک جنتی انسان جس کے اعمال جنت کے قابل ہے اس کا عقیدہ اچھا ہے اس کا عمل اچھا ہے اس کا منحج اچھا ہے اس کے خلوق اچھے ہیں اور وہ جنت ہی ہے اپنے اعمال کی وجہ سے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا کب اگر کسی جہنمی کا اس پر کوئی حق ہو جنتی کا نہیں جہنمی کا لیکن بات بظاہر لوگ یہی سمجھیں گے اور کہیں گے کہ وہ جہنم میں گیا یہ جنتی ہے یہاں کی سانس کیونکہ بات بنتی نہیں وہ تو جہنمی ہے اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں میں دیا ہوں اور میں نے انصاف فراہم کرنا ہے اگر کسی جہنمی کا کہا کسی جنتی کے ذمے کو حق ہے تو حق میں نے اس کو دلا رہا انصاف فراہم کر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یار سولہ اللہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یا سن نہ کہ لوگ قیامت کے دن بہم آئیں گے بہمن بہمن کا معنی خالی ہاتھ تو بدلہ کیسے فراہم ہوگا ان کے پاس تو کچھ نہیں دنیا کا کوئی ساز و سامان نہیں تو اللہ رب العزت اصحاب حقوق کو ان کا حق کیسے دلائے گا رسول اللہ وسلم نے شاہ فرمایا بالحسنات و سیاحت یہ انصاف قائم ہوگا نیکیوں اور گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہ ان کو دے اس شخص کی نیکیاں ان کو دے گا اور اگر وہ نیکیاں کم ہوئی حق زیادہ ہوا تو اللہ اس کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دے تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ شخص مسکین ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کے ڈھیر لے کر آیا اور ایک ایک نیکی اس کے سامنے بٹ گئی اور ہو ہوگی الٹا دوسروں کے گناہ اس کے سر تھوپ دیے گئے یہ بات یاد رکھیں کہ حقوق الواد میں ایک انسان حق تو اس کی کم کرے گا اس کی بہت سی بنیادیں ہیں لیکن تعصب بھی ایک بنیاد ہے جب تعصب کسی شخص میں آ جائے تو پھر دل مقابل شخص کی وہ ہر لحاظ سے تصویر کرے گا تاخیر کرے گا اس کے لیے غیبت کرنی پڑے الزام تراشی کرنی پڑے اس کو مالی اعتبار سے کمزور کرنے کے لیے اس کا مال پتھیانا پڑے اور حتیٰ کہ اس کو قتل کرنا پڑے یہ سارے امور وہ کرے گا اور یہ بڑا ہی گمبھیر معاملہ ہے تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من کان لہو مدن متن راسی ہے پھر عرض ہی اور مال ہی حمل تو ہمر ہم نے یوم کم نہ یوم لا ولا ہمار کسی شخص نے اگر اپنے کسی بھائی پر کوئی ظلم کر لیا ہو کوئی ظلم کر لیا ہو اور ظلم پھوٹتا ہے اسی تعصب کے ذریعے اسی راستے سے آتا ہے المنجد میں آسو بھی متاثر انسان کی تعریف یہ کی گئی اللہ یعین قوم ظلم جو ظلم کے باوجود اپنی قوم کا ساتھ دے اسے معلوم ہے میری قوم ظالم ہے اور ظلم کر رہی اس کے باوجود اپنی قوم کا ساتھ دے اور ظالم ہونے میں قوم کی مدد کرے یہ تعصب قومی جسے یہ جرائم پھوٹتے ہیں فرمایا کسی نے ایک ادنا سے ظلم کر رکھا ہو اپنے کسی بھائی پر اس کی عزت کے تعلق سے یا کے تعلق سے یہ حلل ہونے آؤ تو آج ہی اس کے پاس چلا جائے اور اس سے معافی مانگ لے اور معاملہ صاف کر لے اپنے ذمے کو صاف کر لے بڑی ہو جائے قبل یہ یوم قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے لا درہم اکی ولا دینار جس دن بری ہونے کے لیے اور پاک صاف ہونے کے لیے کوئی درہم و دینار نہیں ہوگا نبی اسلام کا فرمان ہے یہ سون بہمن کے لوگ بالکل خالی ہاتھ آئے ایک شخص دنیا میں کتنا ہی مالدار ہو سرمایہ دار ہو قیامت کے دن صحیح دست آئے گا بالکل برہن بے لباس غیر مختون جس طرح پیدا ہوا اسی طرح خالی ہاتھ آیا خالی ہاتھ اٹھے گا اور برہنا آیا برہنا ہی اٹھے گا تو پھر یہ جو مظالم میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم کرے گا انصاف فراہم کرے گا اس کا مول صرف حسنات اور سیاحت ہے تعصب کی جو ہلاکت آفرینی ہے اس میں اگر اسی گناہ کو اسی انجام بد کو دیکھا جائے کہ ایک انسان نیکیوں سے محروم ہو جائے گا اور گناہوں کے بوجھ چلے جہنم میں لٹکا دیا جائے گا اور جھونک دیا جائے گا تو پھر اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں اس تعصب کی کیا گنجائش ہے چند روزہ ایک جھوٹے اطمینان کو حاصل کرنے کی کیا گنجائش ہے کتنا یہ خطرناک گناہ ہے غیبت کو نفاق کہا گیا اور ایک منافع بھلا کامیاب ہو سکتا ہے نبی اسلام کی حدیث ہے کہ یا امن آمن ابھی نبی ہی ولم خود ایمان فی قلب ہے وہ لوگوں جو صرف اپنی زبان سے اسلام لا سکے اب تک اور ایمان ان کے اندر داخل نہیں ہوا دلوں میں داخل نہیں ہوا صرف اوپر کے مسلمان خب تو حجت گزار ہوں جن کو روزے رکھیں اللہ کے راہ میں خرچ کریں اوپر کے مسلمان ہیں دو اسباب کی بنا پر لا تقساب المسلمین ایک غیبت کرنے کی وجہ سے اور دوسرا بڑا تب نہ ہوا اور ہیں اور ان کی ایپ جوئی کرنے کی وجہ سے اپنے بھائیوں کی قیمت کرنا اور اپنے بھائیوں کی عیب جوئی کرنا ان کے عیب تلاش کرنا جس شخص میں یہ دو عیوب موجود ہو وہ شخص کا کتنا ہی پرہیزگار ہو بظاہر اس کا ایمان اس کی زبان کی حد تک محدود اب تک وہ دل سے ایمان قبول نہیں کر سکا تو کتنی بڑی بربادی نبی اسلام نے کتنے شدید احکام بیان کیے رائے کہ میں راج کی رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ان کے ہاتھوں میں کینچیاں اور اپنے ہوٹوں اور زبانوں کو کاٹ رہے یعنی جہنم کے عذاب کے ساتھ ساتھ یہ ایک علیحدہ عذاب ان پر مسلط اپنے ہی ہاتھوں سے زبانوں اور ہوٹوں کو کاٹ رہے یہ غیبت کرنے والے چغلیاں کرنے والے جو اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے اور یہ تعصب کے لازمی نتائج یہ اور الزام تراشی چغلی دروہ گوئی جو زبان کے مفاصد تھے ان کے بہت سے اسباب ہیں اور تعصب بھی ایک سبب ہے تو اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں اور آج یہ معاملہ اتنا خطرناک ہو چکا ہے کہ اس بنیاد پر لوگوں کی جانیں اور مال محفوظ نہیں کسی کا مال چھیننا اس کو شریعت نے حرام قرار دیا اور فرمایا کہ تمہارے بھائی کا مال اتنا محترم ہے جتنا بیت اللہ محترم جتنا یوم عرفہ محترم جتنا مکہ مکرمہ محترم لیکن اس کا کوئی احترام نہیں لوگوں کے مال چھیننا اسلحے کے زور پر آپ جانتے ہیں کہ یہ گناہ زنا سے بڑا گناہ لوگوں کے مال کے درپئے ہونا اور مال میں حرام کا عنصر شامل ہونا اس گناہ کو زنا سے بڑا قرار کرا ایک حدیث میں کہ سود کا ایک لقمہ تینتیس بار کے زنا پر بھاری اور جب نبی علیہ السلام نے مائل اسلم کو رجم کیا تو فرمایا کہ نقب تاب تو لو تاب صاحب مقصد لفا سے اٹھ مائل اسلم جس سے غلطی ہو گئی رجم کر دیا گیا وہ ایسی توبہ کر چکا ہے کہ ایسی توبہ اگر صاحب مکس کر لے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دے صاحب مکس دو قسم کے افراد ہو سکتے ہیں ایک وہ حاکم جو لوگوں کو ٹیکس لگائے کوئی اختیار نہیں حاکم کو ٹیکس لگا دے لوگوں کے مال بڑے محترم ہاں زکات وصول کرو اور اس طرح وصول کرو کہ گردن پر ہاتھ رکھ کے گردن دبا کے وصول کرو بقول و بخش جگہ بیان ہو کے اگر ایک شخص زکات کی اوٹنی دے دے اور اس کے گلے میں بندی رسی نہ دے تو میں اس کو قتل کر دوں ماروں گا اس کو اس طرح وصول کر زکات کے مال میں بڑی برکات اللہ تعالیٰ کا قانون یہ قوموں کی خوشحالی کی احساس ہے اور اس کے مقابلے میں ٹیکس ایک ظلم ہے استقبال ہے جبر ہے اس میں کوئی برکت نہیں جو حاکم ٹیکس لگاتے ہیں وہ کبھی ان کی رعیت خوشحال نہیں ہو سکتی اتنے ٹیکسوں کے باوجود وہ بھیگ منگے ہی رہے ہیں اور وہ بھی انتہائی بے غیرتی کے ساتھ اب ٹیکسوں کی بہتات ہے اور ساتھ ساتھ فقر کا گراف بھی اسی طرح اونچا ہو رہا ہے اور یہی اگر نظام زکوٰۃ نازل ہو تو اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں تو ایک تو صاحب مخص وہ حاکم ہے جو اپنی رعایا پر ٹیکس لگائے فرمایا کہ مائد اصل جس سے زنا کا ارتکاب ہوا وہ ایسی توبہ کر گیا کہ ایسی توبہ اگر صاحب مخص کر لے وہ حاکم کر لے جو اپنی رعایا پر ٹیکس لگاتا ہے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دے یعنی ٹیکس خور حاکم جو ہے اس کا گنا زانی سے بڑا گنا اس کا یہ عمل زنا کے عمل سے بڑھ کر مایوب ہے اور دوسرا صاحب مقصد انسان ہے جو لوگوں سے مال چھینے ڈاکو خور اصل اور طاقت کے طور پر لوگوں کا مال چھینے وہ صاحب مقصد ہے اس کا یہ عمل زنا کے عمل سے بڑا اور خطرناک ہے اور اس کے بہت سے محرکات ہیں جن میں سے ایک محرک تعصب اس تعصب کی بنا پر قتل و غارت گری کو معمولی گناہ ہے قرآن پاک نے تخلیق قاتل کو مخلد بنار کہا کہ اس کے لیے جہنم کی ہمیشگی جہنم کی ہمیشگی اس کی آپ کیا تعمیل کریں اور قرآن کا انکار تو نہیں کر سکتے تو کیا قاتل جہنم میں ہمیشہ رہے گا نہیں قاتل کی دو قسم ایک قاتل وہ ہے جسے قتل ہو گیا غیرت میں آگر قتل کر گیا اچانک اس سے قتل کی حرکت سرزد ہو گئی اور ایک قاتل وہ ہے جو قتل کرنے کو جائز سمجھے یہ قتل کرنے کو جائز سمجھنا اس کا محرک تعصب کے سوا کچھ نہیں آج ایک جماعت دوسری جماعت کے ایک پارٹی دوسری پارٹی کے ایک گروہ دوسرے گروہ کے افراد کو قتل کرنا حلال سمجھتے یہ قتل اچانک نہیں ہو رہے باقاعدہ کسی کو ٹارگٹ بنا کر قتل کیا جائے اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ ہوتی اساس اس کی سیاست ہو مذہبی منافرت ہو کوئی بھی بنیاد ہو تو قاتل دو طرح کے ہیں ایک وہ قاتل جس سے قتل کا شیر سرد ہو گیا اس کے لیے جہنم کا خلود نہیں ہے اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے بغیر سزا دیے بنی اسرائیل کے اس شخص کو معاف کر دیا گیا جو سو افراد کا ساتھ اس کی توبہ قبول ہو گئی اس کو معاف کر دیا گیا اس نے بھی توبہ کی نہیں ہے لیکن توبہ کی جو سجو اس میں پیدا ہو چکی تھی وہ بات کو سمجھ چکا تھا منحج اس کا استقامت کی طرف آ چکا تھا اللہ نے اس کو معاف کر دیا لیکن وہ قاتل جو قتل کو حلال سمجھے میرے لیے فلاں پارٹی کے افراد کو قتل کرنا حلال ہے